امر بن دینار زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر کے منتظم کار سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملکو و لہ الحم دو یو ی و یو می تو وہ یمو تو بے خیر و ہو و اللہ کل شین قدیر تو اللہ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دے گا اور دس لاکھ اس کے گناہ مٹا دے گا اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو انتیس یہ حدیث حسن ہے